حضرت عرفجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا میرے بعد بہت سے خرابیاں اور فساد ہوں گے جو شخص امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پھوٹ ڈالنا چاہے جبکہ امت ایک شخص پر متفق ہو تو اسے تلوار سے مار دو سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار ستائیس